ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انہو عمل غیر و صالح جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکتیس یہ حدیث صحیح ہے